اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے